الفجر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے کیوں اس میں عقل مند کے لیے کافی قسم ہے تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے آت کے ساتھ کیا معاملہ کیا ستونوں والے ارم کے ساتھ جن کے برابر کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی اور میخوں والے فرون کے ساتھ جنہوں نے ملکوں میں سرکشی کی پھر ان میں بہت فساد پھیلایا تو تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا بے شک تمہارا رب گھات میں ہے بس انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کو عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو عزت دی اور جب وہ اس کو آزماتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا ہر کس نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور تم مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے اور تم وراثت کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور تم مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو ہر کس نہیں جب زمین کو توڑ کر ریزا ریزا کر دیا جائے گا اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے قطار در قطار اور اس دن جہنم لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اب سمجھ آنے کا موقع کہاں وہ کہے گا کاش میں اپنی زندگی میں کچھ آگے بھیجتا بس اس دن نہ تو خدا کے برابر کوئی عذاب دے گا اور نہ اس کے باندھنے کے برابر کوئی باندھے گا اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر شامل ہو میرے بندوں میں اور داخل ہو میری جنت میں